میں مرشد بیٹھے ہیں میں میں رہا ہوں ہوں گے پر ہمارے مرشد مولانا شاہ یوسفی علامہ میں نے ہندوستان میں دیکھا یار ان کی کتنی علمت ہاں میاں لگائی نہیں بھائی نا ہر بار میرے سانس میں مکتے ہر بار میرے سامنے ساتھی رہی ہو تم ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہو تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو میں تو مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں تو مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا سزا بن گیا تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم کیا کہنا ہو گئی ہو بہت اگر یاد ہے بیدار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم جب بس میں کچھ نہیں ہے تو بیزار ہی رہو جب بس میں کچھ نہیں ہے تو بیزار ہی رہو ان کو یہاں کے سایہ و پردوں سے کیا غرض قاسم تم کو یہاں کے سایہ و پردوں سے کیا غرض تم اپنے دوں میں بیچ کی دیوار ہی رہو تم کو تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا تم انتہائی عشق کا معیار ہی رہا میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا تم انتہائی عشق کا تم خون تھوکتے ہو تم خون ہو یہ سن کر خوشی تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار تم خون یہ سن کر خوشی ہوئی اس رنگ اس صدا میں بھی میں میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات میں نے یہ کب کہا تھا وفاداری رہو میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات میں نے یہ کب کہا تھا وفاداری رہو اپنی متائے شوق لٹا کر میرے اپنی متائے ناز لٹا کر میرے لیے اپنی متائے ناز بازار التفات میں نادار ہی رہو نہ میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو بازار التفات میں نادار ہی رہو جب میں تمہیں نشات محبت نہ دے سکا نشات دس میں جب میں تمہیں نشات محبت نہ دے سکا جب میں تمہیں نشات محبت نہ دے سکا غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا جب میں تمہیں نشات محبت نہ دے سکا غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تنہا کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں مجھ کو چاہنے کو تمہیں جب میرے سب چلا کے تمنا ہوا کے ہاں۔ جب میرے سارے خواب کسی پہ ہو پھر اس کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تنہا قرار کوئی حق نہیں ہاں۔ ہاں۔